اور آسمان اور زمین میں جو چیز بھی چھپی ہوئی ہے وہ روشن کتاب لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے